ان سب کے بنانے کے بعد اس وقت میں بھی ہفتہ کا شہروں کا پوری کائنات پر کنٹرول کوئی چیز اللہ کے کنٹرول سے باہر نہیں اور مسالہ شاہوں نے پیدا کرنے کے بعد ساری مخلوقات کو روز بھی ہو جاتا ہے سب کی تعداد کو جانتا ہے سب کی جگہ کو جانتا ہے سب کے غذا کو جانتا ہے اور سب کو دینا جانتا ہے اور تالا شاہوں کا آئی کو بہت وسیع جتنی بارش آج تک آئی ہے زمین کی پیٹ پر اس بارش کے خطروں کی تعداد اللہ کو معلوم پھر کہاں پر کتنی آئی وہ بھی اسے معلوم درخت پر جتنے پتے ہیں اور جتنے درخت دنیا میں اگے اور ان پر جتنے پتے آئے ان تمام کی تعداد کو مانگ اس وقت میں زمین کی پیٹ پر کتنے درخت ہے ان درختوں پر کتنے پتے ہیں اس کی تعداد کو بھی اللہ کے نشان ہو جاتا ہے کتنے ہرے ہیں کتنے پیلے ہوئے کتنے گر گئے کتنے آئندہ آئیں گے اس کی تعداد بڑی بھی جانا اللہ کی طاقت بہت بڑی ہے وہ علیم ہے وہ خبیر ہے وہ رزاق ہے تمام دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں تمام مخلوقات کی تعداد کو بھی جانتا ہے اور ان سب کو روزی بھی دیتا ہے اور پھر یہ ہے کہ جس جاندار کی جو روزی ہے وہ دیتا ہے دانا چگنے والے جانوروں کو دانا دیتا ہے گھاس کھانے والے جانوروں کو گھاس دیتا ہے گوشت خوروں کو گوشت دیتا ہے اور جتنی تعداد خالی یہ نہیں وہ دیتا ہے اور جتنی اس جانور کی مقدار ہے کھانے کی وہ دیتا ہے کچھ مچھلیاں ایسی ہیں کہ جو ٹنوں کے حساب سے ایک وقت میں کھاتی ہیں انہیں ٹنوں کے حساب سے دیتا ہے کچھ منوں کے حساب سے کھاتی ہے انہیں منوں کے حساب سے دیتا ہے ان سب کو اللہ دیتا ہے اور ایک انسان کو آزمائش کے لیے صرف دکھایا گیا ہے باقی انسان کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں ان تمام مخلوقات کو بغیر دکان کھیت کارخانے کے دیتا ہے سب کو بڑا روزی دے رہا ہے اس اللہ نے ان ساری مخلوقات کو پیدا کرنے کے بعد سب کی تعداد کو جانتا ہے اور عالیب کے سدو ہے انسان کے سینے میں کیا ہے اسے جانتا ہے آنکھ اٹھتی ہے خیانت کے ساتھ اٹھی یا امانت کے ساتھ اٹھی اسے جانتا ہے بخار تلاش انہیں باتوں سے سدو پورے پیدا کیا پیدا کرنے کے بعد تمام پر کنٹرول ہے اور یہ تمام کو جب چاہے اس کا ارادہ وجود ہے ختم کر دیا اس انداز میں دنیا کے نظام کے لیے ایک انسان کو اپنے لیے چونا اور اس انسان سے فرما دیا ہے کہ دیکھ یہ ساری کائنات اور ساری مخلوقات میں نے جو خود پیدا کی ہے یہ سب میں نے تیرے لیے زمین تیرے لیے آسمان تیرے لیے سورج تیرے لیے دریا تیرے لیے پہاڑ تیرے لیے سورج تیرے لیے چاند تیرے لیے ستارے تیرے لیے مخلوقات ساری جو ہے بس وہ تیرے لیے میں نے رکھی ہے اور یہ مستقبل تیرے لیے ہوگی صرف انسان ایک تو ہے تجھے میں نے اپنے لیے لیا اس سے میں نے تجھے بنیادی مین مین چابی ماسٹر کی جسے کہتے ہیں اس پورے عالم سے بنائی اس سے دنیا میں جو کچھ ہوگا فسادات ہوں گے زلزلے آئیں گے سیلاب آئیں گے قومیں لڑے گی طوفان آئیں گے راحت آئے گی برکتیں آئے گی سکون آئے گا بھائی چارہ آئے گا یہ کسی کی بنیاد پر نہیں اے انسان تیری بنیاد پر یہ سب کچھ ہو تیری ذات سے میں نے سارے احوال کو جوڑا جو کچھ تجھے پیش آئے گا اسے تجھے کہیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں تیری یہ چھ فٹ کی باڈی تیری یہ پانچ فٹ کی باڈی تیری یہ چار فٹ کی باڈی تیری یہ سات فٹ کی یا ساڑھے چھ فٹ کی باڈی ہے اس باڈی میں سے تیری عزت بھی نکلے گی اور تیری زندگی بھی نکلے گی کوئی تجھے دلیل نہیں کر سکتا میں نے کسی کو پاور نہیں کیا کوئی تجھے دلیل نہیں کر سکتا کوئی تجھے عزت نہیں دے سکتا میں نے کسی کو پاور نہیں کیا کوئی تجھے کامیاب نہیں کر سکتا کسی کے پاس یہ پاور نہیں کوئی تجھے ناکام نہیں کر سکتا کسی کے پاس پاور نہیں تیری عزت تیری ذلت تیری کامیابی تیری ناکامی یہ تیری باڈی جو ہے اسے ملے اگر وہ آمان کرے گا جس پر میں عزت دیتا ہوں تو پھر ذلت کے نقشوں میں میں تجھے عزت دوں گا اور اگر تیرے بدن سے وہ اعمال نہ نکلے جو میں چاہتا ہوں تو بھی عزت کے نقشوں میں میں تجھے زلیل کر دکھوں گا تیرے بدن سے نکلنے والے اعمال جیسا میں چاہتا ہوں ایسے ہیں تو فقیری کے نقشے میں دشمنوں کے بیچ میں ناکامی کے سارے نقشوں میں میں تجھے کامیاب کر کے دکھاؤں گا اور اگر تیرے بدن سے نکلنے والے آماد صحیح نہیں ہیں تو پھر سارے نقشوں کے ہوتے ہوئے میں تجھے ناکام کر دوں گا یہ پورے انسانوں کو حقالا شام ہونے انبیاء کرام علیہ السلام کو سلام اور سب کے آخر میں میرے اور آپ کے آقا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مبارک زندگی عطا فرمائی انسانوں کے لیے دنیا میں راحت اور چین کے لیے بس اپنے آپ پر کنٹرول کر دو زمین تمہاری آسمان تمہارا سورج تمہارا چاند تمہارا دریا کے جانور تمہارے جنگل کے جانور تمہارے یہاں تک کہ روکی ہوئی بارش ہے تیری ایک دعا پر اترے گی اور برستی ہوئی بارش ہے تیری دعا پر ہوگی کچھ نہیں چاہیے تیرے بدن سے نکلے انسان تیرے بدن سے نکلنے والے آپ آل سے ایسے مبارک زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو دی اور اس سے پہلے بھی نبیوں کو اس سے پورا پرانے پاک جو اترا ہے میں بار بار اس بات کو ہر جگہ تقریباً کہتا آیا ہوں پورے پرانے پاک میں الحمد للہ ہیروکل العالمین سے لے کر منل جن کے ونداز تک انسان کے مطابق بحث لوہے پر کوئی بحث نہیں ہے سونے پر کوئی بحث نہیں سونا ہے تو کیا کرنا ہے اس کا طریقہ بتا دیا باقی سونا کیا ہے کیوں لوہا اس پر بحث نہیں لکڑی پر بحث نہیں صرف ایک ہی دو چیزیں پڑھانا ہے یہ کرو گے تو یہ ہوگا اور یہ کرو گے تو یہ ہوگا جھوٹ بولو گے یہ ہوگا سچ بولو گے یہ ہوگا امانت داری کرو گے تو یہ ہوگا خیانت داری کرو گے تو یہ ہوگا پورا پورا احکامات ہے اور پہلے زمانے کی قوموں کے قصے ہیں کئی تفصیل سے گئی جمالی جی فرعون جو ہے اس کا قصہ اٹھائیس پاروں میں گھومتا ہے کئی اجمال کئی تفصیل کئی اجمال کئی تفصیل صاف ایک بنیاد پر یہ بتا دیا ہے کہ یہاں اگر تم مال ہے پیسہ ہے دولت ہے حکومت کا مالک ہے لوگ بادشاہ نے سجدہ کر رہے ہیں لیکن اگر تیرے بدل سے نکلنے والے اعمال صحیح نہیں ہیں تو ملک کے ہوتے ہوئے خدا چھینتا نہیں ہے ملک کے ہوتے ہوئے مال کے ہوتے ہوئے پیسے پیسے کے ہوتے ہوئے دولت کے ہوتے ہوئے میں اس طریقے سے ڈیبو کر ختم کر سکوں میرے بھائی ہو اللہ نے ہمارے لیے تو بہت کچھ آسان کر دیا کہ ہماری زندگی میں محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آئے گا اور یہاں سے ہٹے تو یہ مت سمجھو میں پیسے والا ہوں میں دولت والا ہوں میں بیلنس والا ہوں میرے پاس میں بڑا فلیٹ ہے میرے پاس میں اتنے بیٹے ہیں ساری دنیا کے اسباب میں مجھے کیا ہو سکتا ہے ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے خدا تجھے ٹینشن اور پریشانی میں ختم کرے اور دنیا دیکھ رہی ہے بڑے بڑے ممالک جو اپنے آپ کو کہتے ہیں سپر پاور ان کے یہاں خود کشی کرنے والوں کی تعداد سوسائڈ کرنے والوں کی تعداد غریبوں کے ہوتے سے زیادہ ہے صاف سیدھی سی بات ہے من ہم صالحا نہ ذكر وہ ہوا وهو پلن فلنحيينه حياة وہ ہے ایمان کے ساتھ جس ساتھ نے نیک امال کیے ہم کا وعدہ ہے میں اس کی زندگی کو خوشگوار بنا دوں کئی تفصیل نہیں ہے مال دے کر پیسہ دے کر دولت دے کر بلند ہے خوشگوار بنا دوں گا نتیجہ میرے ہاتھ میں اور جہاں اللہ کے عوامل کو چھوڑا اور اللہ کے عوامل سے اعراض کیا رکھے بادشاہ وہ میں نہ رہا ہم پہ میں دموں معیشت ہم دن کا جس نے ہمارے احکامات سے اعراض کیا ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے اس لیے میرے بھائیوں زندگی کے تمام امور میں اگر ہم اس دنیا میں راحت سے رہنا چاہتے ہیں اور مرنے کے بعد کی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ایک ہی راستہ ہے اور وہ محمد رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم اس کے علاوہ کہیں نہیں کوئی سکہ نہیں چلتا ایک ہی سکہ چلے گا یہاں کوئی بھی بڑے سے بڑا عمل کرو اس پر مہر محمد رسول اللہ کی ہے وہ چل پڑے اور بڑی سے بڑی چیز ہے لیکن مہر نہیں ہے اس پر محمد اور رسول اللہ کی وہ چیز مہر میں نہیں چلا زندگی کے تمام مراحل اس کی برکتیں نہیں مل سکتی اس طریقے اس کا ایک نکاح ہے انسان کی ضرورتوں میں ایک نکاح ہے جیسے کھانا اس کی ضرورت پانی اس کی ضرورت کپڑا اس کی ضرورت سردی سے بچنے کے لیے کمبل کی ضرورت اور گرمی سے بچنے کے لیے پنکھے اور اے سی کی ضرورت ویسے انسان کی یہ ضرورت اس کے لیے باقاعدہ اللہ کے نبی نے ترغیب دی اور اپنی امت کو بتا دیا ایک ایک چیز بتا دی جوانوں کو ترغیب دی نکاح کرنا ہے تو کیسے آج کس کو تلاش کیا جائے مال کی بنیاد پر حسب نصب کی بنیاد پر خوبصورتی کی بنیاد پر یا دین کی بنیاد پر اور اپنی امت کو مشورہ دیا نکاح قومی چیز نہیں ہے میں ہر جگہ کہتا ہے جیسے نماز عبادت ہے جیسے روزہ عبادت ہے نماز کا طریقہ شار علیہ السلام نے بتایا روزے کا طریقہ شار علیہ السلام نے بتایا اور نماز روزہ یہ چونکہ عبادت ہے تو دنیا میں کہیں بھی نماز پڑھی جائے گی ایک ہی طریقہ دنیا میں کہیں بھی روزہ رکھا جائے صبح صادق سے غروب گے آپ سب تک کھانے پینے سے اور خواہشات سے رکھ جائیں اب چاہے وہ غروب صبح شادی سے غروب بارہ گھنٹے میں ہو رہا ہے چودہ میں ہو رہا ہے پندرہ میں ہو رہا ہے اٹھارہ گھنٹے کے بعد میں ہو رہا ہے ہر حال میں صبح شادی سے غروب آتا ہوں اور پوری دنیا میں یہی ایک ہی طریقہ ہے قومی نہیں ہوتا روزہ اور قومی نماز نہیں ہوتی ہندوستانوں کے الگ عربوں کے الگ امریکہ والوں کے الگ نام سب کی ایک ہی روزہ سب کا ایک ہے ایسے نکاح عبادت ہے جیسے اور عبادتوں کا ثواب ہے ویسے نکاح کا ثواب ہے اور میں کہا کرتا ہوں کہ نکاح ایک ایسی عبادت ہے جو بہت لمبی چلتی ہے نماز کچھ منٹوں میں ختم ہو جاتی ہے روزہ کچھ گھنٹوں میں ختم ہو جاتا ہے حج کچھ دنوں میں ختم ہو جاتا ہے لیکن عام طور پر جوانی سے نکاح کی عبادت شروع ہوتی ہے اور بڑھاپے پر جا کر ختم ہوتی ہے اس نکاح کا طریقہ ہے اگر اس کو اس کو طریقے سے کیا جاتا ہے تو نکاح کی برکات اور نکاح کے نواب منافع اسے ملتے ہیں اور اگر اس نکاح کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹایا جاتا ہے تو نکاح تو کیا جاتا ہے لیکن اس نکاح کی برکتیں ختم ہو جاتی اور جب کسی چیز کی برکت ختم ہو جاتی ہے تو اس چیز کا نفع ملنا بند ہو جاتا ہے میری فارم ہے میرا ہے نکاح ضرورت ہے اس کا طریقہ اس لیے میرے بھائیوں ہمیں سمجھنا ہے اس نتا میں برکت کہاں سے آئے گی اور برکت حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ ایک ہی طریقہ ہے جس پر زمین و آسمان کی برکتیں کھلتی ہے ولو ان حضرت پورا آمنو آموتھا تکو آرے کی آ رہی برقاعت آئے ولاد ایمان اور ٹکوا آیا تو زمین اور آسمان کے سارے برتنوں کے دروازے کھل جائے نکاح کے مقاصد کا قرآن کہہ رہا ہے کہ تسکرو ہی نہیں رہا کہ نکاح کے بعد میں شوہر بیوی کے پاس اسے سکون ملے گا اور بیوی کو شوہر کے پاس سکون ملے گا اس کے علاوہ خواہشات اور گناہ تو کر سکتا ہے سکون حاصل نہیں کر سکتا چاہے کتنے سے منہ کالا کرے سکون اسے نہیں مل سکتا سکون کے لیے وہی نیا کے لیے کے لیے ساری دنیا کا تھکا ہارا اسے چین نہیں ملے گا لیکن جہاں اپنے گھر کی جھوپڑی میں پہنچا لیکن اس نکاح کو خواہشات کا ذریعہ بنایا گیا اور اس کو قومی چیز بنایا گیا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹا گیا تو پھر اس نکاح میں پہلی چیز یہ آتی ہے کہ برکت اس سے نکل جاتی ہے تو پھر میاں بیوی کے لیے ٹینشن کی چیز بن جاتا ہے اور بیوی میاں کے لیے ٹینشن کی چیز سب کچھ ہے کچھ ہے گھر ہے کپڑا ہے زیورات ہے سب کچھ ہے میاں کے پاس ہے بیوی کے پاس ہے ساری چیزیں ہیں لیکن دونوں کو ایک دوسرے کا اعتماد نہیں ٹینشن والی زندگی شروع ہو جائے کیا وجہ ایمان نہیں تکوا نہیں مین جو چیز اندر پاور ہے وہ تو تکوے کا ہے تقوا اس کو پہچان کرائے گا کہ اس بیوی کا حق مجھ پر کیا ہے اور بیوی کو یہ بتائے گا کہ شوہر کا حق مجھ پر کیا ہے ایمان اور تقوا آئے گا تو اللہ کا خوف آئے گا ہر ایک دوسرے کے حقوق ادا کرے گا اور زندگیوں میں راحت آئے گی وقت بہت کم ہے کئی چیزیں گزارش کرنے کی بنیادی چیز اس لیے نکاح کی بنیاد اس کی بنیاد کو صحیح رکھو مال کے نشے میں مت آؤ پیسے کے نشے میں مت آؤ دنیا کی اندھی قوموں کی ابتدا میں مت آؤ وہ جن کے پاس نہ دین ہے جن کے پاس نہ شریعت ہے جن کے پاس نہ رحمت والا نبی ہے اس کو اپنا امام بن کر کچھ چلے گا تو کیا ہوگا وہ گانا بجا رہا ہے تو یہ بھی بجا رہا ہے اس اندھے کو کچھ پتا نہیں نکاح عبادت ہے اس کو عبادت کے طریقے سے کرو نماز ایسے پڑھو جیسے اللہ کے نبی نے پڑھی تو نکاح ایسے کرو جیسے اللہ کے نبی نے کر کے بتایا اگر برکت چل اگر رقص چل اور اگر یہ طریقہ پسند نہیں ہے تمہیں تمہیں غیروں کا طریقہ پسند ہے عیسائیوں کا پسند ہے یہودیوں کا پسند ہے دنیا کے اندر انسانوں کا پسند ہے تو پھر قدم قدم پر ٹھوکریں کھاتے رہو اور قدم قدم پر اپنے سروں کو چھوڑتے رہو اور چنا کے نتیجہ کیا آ رہا ہے دنیا دیکھ رہی ہے کلم آباد پارد آباد ہوٹلوں کی دفاعی آباد چوترے آباد گیارہ بن گئے بارہ بن گئے ایک بن گیا آدمی گھر جانے کا نام نہیں لے رہا تو وہ جو بیوی اس کے لیے راحت کی چیز تھی وہ اس کے لیے چڑیل سے زیادہ ٹینشن والی چیز بن جاتی وہ سوے تو لے کسی کا نہیں ہے ہم نے اپنے ہاتھوں اپنے اپنے پاؤں پر بلا ماری باپ باپ اور ماں وہ باپ جو ماشاءاللہ کہتا ہے کہ میں بیٹے کے لیے رحمت ہوں وہ ماں جو کہتی ہے میں بیٹی کے لیے رحمت ہوں لیکن شادی کیا ہے نکاح کیا ہے نکاح سے تو ایک لڑکے اور لڑکی کی زندگی کی ابتدا ہوتی ہے اگر یہ لڑکا نکاح نہ کرے اسی سال کا ہو جائے گا مر جائے گا اس کا کوئی تذکرہ بھی نہیں ہوگا نہیں اس کا نکاح ہوا نہیں اس کی اولاد ہے نہیں یہ بچی بوڑھی ہو جائے گی کچھ ختم ہو جائے گا لیکن نکاح اگر ہوا تو آج دو ہے ان کی زندگی کی بنیاد شروع ہوئی اب آج دو ہے کل تین ہو کل چار پھر آگے جا کر یہ دادا بنے گا یہ دادی بنے گی پورے خاندان برکتوں کے ساتھ چلے گا یہ نکاح ہے اب اس نکاح میں گویا ان دونوں کی زندگی کی اوپننگ ہے اس اوپننگ کو باپ اپنا نام اونچا کرنے کے لیے دنیا کو پتا چل جائے میں نے اپنے بیٹے کا نکاح کیسے کرایا جو ہزاروں میں ہوتا تھا اسے لاکھوں میں کر دیا اور جو ہزاروں میں ہوتا تھا اسے کروڑوں میں کر دیا دنیا کو پتا چلے یہاں ناچ گانے بھی ہوں گے یہاں یہ ہوگا یہاں یہ ہوگا میرے نبی کو جہاں جہاں جس چیز سے دکھ ہوتا ہے وہ ساری چیزیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر میں اپنے نبی کے کلیج کو جلدی کروں تو دنیا دیکھ رہے کھلا نے اپنے بیٹے کا کرا ہے لیکن میں یہ کہا کرتا ہوں یہ باپ ہے یا پاگل ظالم ہے اس نے کس کی زندگی کو بگاڑا جس بچے اور جس لڑکے اور لڑکی کی زندگی کی اوپننگ تھی اپنا نام بلند کرنے کے لیے اس پر تیزاب زیادہ بیٹا تم سکون سے مت رہے تو بھی بیوی کے ساتھ تجھے سکون نہ ملے اوپننگ اس سے خدا کی ناپروانی سے کی پھر نتیجہ یہ ہے کہ سب کچھ کے ہوتے ہوئے پریشان میرے بھائی ہمیں بڑا رحمت والا دین ملا ہے بڑی رحمت والی شریعت کے لیے ایک ایک چیز کا نفع ہے اور اس کے چھوڑنے کا قدم قدم کا نقصان ہے اس کو بہت سمجھنے کی ضرورت من مانی سے نکل کر نبی کے راستے پر آنے کی ضرورت اور وہ آئے گا دنیا میں رحمت ہوگی اور اگر یہ نہیں ہے تو دنیا کے سارے ملک اس مسلمان کے ہو جائے ساری سونے اس کے ہو جائے ساری چاندیاں اس کی ہو جائے اور پوری دنیا کا یہ مسلمان مالک ہو جائے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے بغیر میں یہ آج عزت سے ہے نہ اس وقت سے رہ سے تعلق نہیں ہے ہماری زندگیوں کا بننے کا بگڑنے کا تعلق محمد اور رسول اللہ رسبان کی زندگی بس میرے دوستوں اور بھائی سب لوگ بس کرو بس کرو جو خدا دینا جانتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے بہت زیادہ نشے میں بتاؤ مال کا نشہ بہت خطرناک ہوتا ہے شراب کا نشہ تو اتر جاتا ہے مال کا نشہ موت پر اترتا ہے اور جب موت پر اترتا ہے تو اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا مساجد کو آباد کرو کیا بات ہے او مسلمانوں او میرے بھائیوں او میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں تمہاری مسجدوں کو تو دیکھو کیا بات ہے سو فیصد نمازیں ہم نہیں بنا سکتے پھر ہم کیا کہتے ہیں اس لیے اپنے فکروں کو جوڑو اپنے گھر میں اور اپنے محلے میں اپنے سماج میں اپنے قوم میں اپنے ملک میں اور پورے عالم کے ہر امتی میں دین لانے کا فکر کرو ہم محنت کریں گے ہمارے بس میں جتنی ہے اللہ اپنے طرف سے دین کو جدار کریں گے اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے